حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے منقول ہے کہ قریش نے اس بات پر صلح کی کہ دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی لوگ اس مدت میں ہر طرح امن سے رہیں گے اس معاہدے کے متعلق ہم دونوں فریقوں کے دل صاف رہیں گے چوری چھپے یا خیانت سے اس کی مخالفت نہ ہوگی سننے داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھیاسٹھ